بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے ٹوئنٹی ففتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈی ایم اے کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی ایم اے کے کون سے ایسے رجسٹرز ہیں جن کو آپ کو پروگرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ڈی ایم اے کو سیٹ اپ کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ ڈی ایم اے کے تھرو ٹرانسفر پرفارم کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک میموری ایڈریس اسپیسیفائی کرنا پڑے گا میموری ایڈریس ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی فور بٹ کا ہو سکتا ہے higher four bits latch B کے اندر اسپیسیفائی کیے جاتے ہیں ہائر ایٹ بٹس اگر ٹوئنٹی فور بٹ کی ایڈریس باس ہے اور لوور سکسٹین بٹس جو ہیں وہ within the D M A certain ایسے رجسٹرز ہیں سکسٹین بٹ کے کہ اس کے اندر آپ ایڈریس اسپیسیفائی کرتے ہیں مور اوور آپ کو پھر کاؤنٹ اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے سے اگر آپ ہنڈریڈ بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو کاؤنٹ سے ایک کم یعنی کہ نائنٹی نائن آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کاؤنٹ بھی آپ کسی رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کرتے ہیں پھر آپ کو موڈ اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے موڈ رجسٹر کے اندر کہ آپ ریڈ سائیکل پرفارم کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ سائیکل پرفارم کرنا چاہتے ہیں پھر آٹو انیشلائزیشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا انکریمنٹ موڈ میں کرنا چاہتے ہیں یا ڈیکریمنٹ موڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو موڈ رجسٹر میں اسپیسیفائی کرنی پڑتی ہیں اور پھر اس ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سپوز کیا تھا کہ آپ کا جو ڈی ایم اے ہے جو سلیو ڈی ایم اے اس کے چینل تھری کو کوئی ڈیوائس یوز کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے آپ کو فصلی ڈی ایم اے کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا لوور سکسٹین بٹس جو ہیں ایڈریس کے وہ آپ کو ڈی ایم اے کے رجسٹرس کے اندر لوڈ کرنے پڑیں گے بیس رجسٹر کے اندر لوڈ کرنے پڑیں گے پھر آپ کو کاؤنٹ لوڈ کرنا پڑے گا ہائر فور یا ایٹ بٹس آپ کو لاچ بی کے اندر لاچ بی کے بھی آپ کو ایڈریسز بتائے تھے فار ایچ چینل اس کے اندر لوڈ کرنا پڑے گا اور آپ کو پھر موڈ اسپیسیفائی کر کے تو جب اس طرح سے جب آپ نے ایک دفعہ ڈی ایم اے کو سیٹ اپ کر لیا تو جب بھی ریکویسٹ آئے گی ڈی ایم اے کو D M A transfer perform کرے گا ڈپینڈنگ اپان دا موڈ اگر بلاک موڈ ہے تو پورے کا پورا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے بعد ہی وہ بسز کو رن لنکوش کرے گا اگر سنگل موڈ ہے تو جسٹ ایک بائٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد بسز کو رنکوش کر دے گا اور اگر ڈیمانڈ موڈ ہے تو جب تک اس کو ریکویسٹ ریسیو ہو رہی ہے وہ بائٹس ٹرانسفر کرتا رہے گا اور جو ہی سگنل ان ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ بائٹس ٹرانسفر کرنا چھوڑ دے گا لیکن اسے یہ نہیں ہوگا کہ جو اس کے اندر کاؤنٹ تھا اور جو کرنٹ ایڈریس تھا وہ چینج ہو جائیں گے وہ یا زیرو ہو جائیں گے وہ زیرو نہیں ہوں گے وہ جو اس کی کرنٹ ویلو تھی وہ ویلو اس کے اندر ریٹینڈ رہے گی جب تک کہ پھر سے اس سے ڈیمانڈ نہیں آتی یا ریکویسٹ نہیں آتی for D M A channel اب اسی ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈی ایم اے کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اور فنکشن ہے کہ ڈی ایم اے جو ہے memory to memory data transfer کر سکتا ہے ہم ایک اور پروگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے through memory to memory data transfer perform کیا جا سکے لیکن اس پروگرام uh, uh, کے اندر سرٹن لمیٹیشنس ہیں فرسٹ ہم پروگرام کو ڈسکس کرتے ہیں پھر میں اس کی آپ کو لمیٹیشنس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو اسٹرنگس ڈکلیئر کی ہوئی ہیں یہ بیسکلی اریز ہیں کریکٹر اریز ہیں جو کہ ٹو کے کی ایک کریکٹر ہے تو بیسیکلی ایک کو ہم ایز سورس اسٹرنگ کے طور پہ یوز کریں گے ایک کو ڈیسٹینیشن اسٹرنگ کے طور پہ یوز کریں گے جو سورس ڈیٹا ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ ہم ٹرانسفر کرنا چاہیں گے using the D M A آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام کا کے اندر یہ جو دونوں اسٹرنگس ڈکلیئر کی گئی ہیں ایز گلوبل ویریبلس ڈکلیئر کی ہیں تو اس لیے وہ اسٹاٹک ہوں گی تو ان کا سیگمنٹ ریس ڈی ایس میں پڑا ہوگا اور جو اسٹرنگ ڈکلیئر کی گئی ہے وہ سب سے پہلے ڈکلیئر کی گئی ہے تو اس لیے اس کا آف سیٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا یعنی کہ اس پروگرام کے اندر جو اسٹرنگ ایس ٹی ہے وہ ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر سب سے پہلے ڈکلیئر کی گئی ہے تو اس کا جو آف سیٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا اب اسی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے پروگرام کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ویریبل ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو کہ of unsigned long int type ہے ہے اس اس کا نام ٹیمپ کو ہم یوز کریں گے to store the twenty bit address اب ٹوینٹی بٹ ایڈریس ہمارے پاس کیسے آئے گا مین پروگرام میں دیکھتے ہیں ہم نے ٹیمپ کے اندر فرسٹلی ڈی ایس کی ویلو موو کیا ڈی ایس کے اندر آپ کو پتا ہے سکسٹین بٹ سیگمنٹ ایڈریس ہے اب سکسٹین بٹ سیگمنٹ ویلو کو اگر آپ uh, لیفٹ شفٹ کریں فور ٹائمس یا پھر ٹین ہیک سے ملٹی پلائی کریں دونوں سیم چیز ہے اگر ٹین ہیک سے ملٹی پلائی کرتے ہیں یا لیفٹ شفٹ فور ٹائمس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بیس ایڈریس آ جاتا ہے یہ چیز آپ کو آلریڈی پتا ہوگی اب بیس ایڈریس کے اندر آپ آف سائڈ ایڈ کریں تو آپ کے پاس ایبسلیوٹ ایڈریس آ جاتا ہے لیکن جو آپ کی اسٹرینگ ایس ٹی ہے اس کا آف سیٹ زیرو ہے کیونکہ یہ ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر سب سے پہلے ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے تو ادھر ہم نے آف سیٹ ایڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہمارے پاس ایک اور ویریبل ہے آئی آئی کو ہم نے انسائنڈ انٹ کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ سکسٹین بٹ کی کوئی ایک انسائنڈ ویلو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ٹیمپ کو کنورٹ کر دیا into twenty bit absolute address یا فزیکل ایڈریس تو اس کے جو لوور سکسٹین بٹس ہیں اس کو آئی کے اندر ہم پلیس کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوور سکسٹین بٹس ہمیں بیس رجسٹر کے اندر جس کے اندر بیس ایڈریس لوڈ کیا جاتا ہے ڈی ایم اے کے چینل کے لیے بیس ایڈریس جس رجسٹر میں لوڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر ہم یہ ویلو آگے چل کے لوڈ کریں گے تو ہم نے اسی طرح سے ٹیمپ کو ٹائپ کاسٹ کیا ٹیمپ کا جو ریفرنس ہے اس کو ٹائپ کاسٹ کیا ایز انسائنڈ انٹ پوائنٹر اور اب یہ انسائنڈ انٹ پوائنٹر جس انٹیجر کو پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ لو ورڈ ہوگا اس لو ورڈ کو ہم آئی کے اندر موو کر رہے ہیں اب اس ویلو کو سیو کرنے کے بعد اب ٹیمپ کو سکسٹین ٹائمس رائٹ شفٹ کر سکتے ہیں اگر سکسٹین ٹائمز رائٹ شفٹ کریں گے تو آپ کے پاس ٹیم میں صرف ہائر فور بٹس رہ جائیں گے اگر ٹوینٹی بٹ کا ایڈریس ہے ان ہائر فور بٹس کو آپ کو لاچ بی کے اندر لوڈ کرنا پڑے گا تو جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم یہی کام کر رہے ہیں ایٹی سیون ہیگز ایڈریس ہے of latch B for channel zero تو چینل زیرو کے لاچ بی کے اندر ہم نے ہائر فور بٹس اس طرح سے رائٹ کر دیا یہاں پہ ہم ٹیمپ کہ جو لو کریکٹر ہے ٹیمپ ویسے تو ایک ڈبل ورڈ ہے ڈبل ورڈ کے اندر لو ورڈ ہے اور لو ورڈ کے اندر لو بائٹ ہے اس لو بائٹ کو ہم ایز انسائنڈ کریکٹر کے طور پہ ٹائپ کاسٹ کر کے اس لاچ بی کے اندر لوڈ کر رہے ہیں latch B for channel zero اب چینل زیرو کی لاچ بی کے اندر ہائر فور بٹس تو لوڈ ہو گئے اب چینل بی کے ایڈریس رجسٹر کے اندر آپ نے باقی کے لوور سکسٹین بٹس لوڈ کرنے وہ لوور سکسٹین بٹس آپ آلریڈی آئی کے اندر سیو کر چکے ہیں جس طرح سے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا اس کے مطابق جو ایڈریس رجسٹر ہے اس کا جو ایڈریس بنتا ہے وہ زیرو بنتا ہے فار چینل زیرو کیونکہ یہ ایٹ بٹ کا پورٹ ہے تو اس کے اندر اگر آپ نے سکسٹین بٹ کی ویلو لوڈ کرنی ہے تو وہ سیریلی لوڈ کی جائے گی جس طرح سے ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی دیکھا تھا تو اس کو سیریلی آپ کس طرح سے لوڈ کر رہے ہیں کہ پہلے زیرو کے اوپر آپ لو بائٹ رائٹ کریں گے اور پھر زیرو کے اوپر ہائی بائٹ رائڈ کریں گے تو آئی کا آئی کو آپ نے ٹائپ کاسٹ کیا ایز انسائنڈ آئی کے ریفرنس کو رادر آپ نے ٹائپ کاسٹ کیا ایز انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر اور اب اس کریکٹر پوائنٹر جس کریکٹر کو پوائنٹ کر رہا ہے یہ والا کریکٹر پوائنٹر جس کریکٹر کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ اس کا لو بائٹ ہوگا اس لو بائٹ کو آپ زیرو کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ آئی کے ریفرنس پلس ون کو یہ ایڈریس بن جائے گا اس کے ہائی بائٹ کا اس کو ٹائپ کاسٹ کر رہے ہیں ایز انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر اور ادھر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو آپ زیرو کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے serially sixteen bit lower sixteen bit of the absolute address جو ہیں وہ ایڈریس رجسٹر کے اوپر رائٹ کر دیے ایڈریس رجسٹر کا ایڈریس زیرو ہے فور چینل زیرو اب آپ نے کاؤنٹ رائٹ کرنا ہے چینل زیرو کے لیے جو کاؤنٹ ہے وہ رائٹ کیا جائے گا پورٹ ون کے اوپر پورٹ ون ایٹ بٹ کا پورٹ ہے لیکن کاؤنٹ اگر سکسٹین بٹ کا ہے تو آپ یہ کاؤنٹ سیریلی لوڈ کریں گے اب جو ہماری اسٹرنگ ہے اس کا سائز بنتا ہے two zero four eight hex کے اندر یہ بنتے ہیں ایٹ ہنڈریڈ ہیگس لیکن کاؤنٹ جو ہے وہ سے ایک کم لوڈ کیا جائے گا یعنی کہ سیون ایف ایف ہیگس اب اس کا جو لو بائٹ ہے فرسٹلی آپ لو بائٹ کو لوڈ کر رہے ہیں ایف ایف ایکس کو پھر آپ ہائی بائٹ کو زیرو سیون کو لوڈ کر رہے ہیں ون کے اوپر اس طرح سے آپ نے سیریلی کاؤنٹ جو ہے اس کو لوڈ کر لیا ہے ان کاؤنٹ رجسٹر اب نیکسٹ اسٹیپ کے اندر موڈ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کس کا موڈ اسپیسیفائی کر رہے ہیں چینل زیرو کا موڈ اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس کے لیے موڈ رجسٹر یوز کیا جائے گا zero B zero B mode register کا ایڈریس ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ eighty eight value eighty eight hex کی جو ویلو ہے یہ لوڈ کی جا رہی ہے آپ اس کی اگر ساری ڈسکرپشن دیکھیں تو ایٹی ایٹ ہیگس کی ویلو کا مطلب ہے کہ آپ بلاک ٹرانسفر پرفارم کرنا چاہتے ہیں جو ڈی ایم اے ہے اس کو ایڈریس انکریمنٹ موڈ کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں مور اوور آپ ریم میں سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ چینل جو ہے ریم میں سے ریڈ کرے اور یہ ساری چیزیں آپ کس چیز کے لیے لوڈ کر رہے ہیں چینل زیرو کے لیے لوڈ کر رہے ہیں یہ ساری انفارمیشن آپ نے موڈ رجسٹر کے اندر لوڈ کر دیا ہے کہ چینل زیرو کو کس موڈ کے اوپر کن کن موڈس کے اوپر آپریٹ کرنا ہے block transfer mode mode address increment وغیرہ وغیرہ اب چینل زیرو پروگرام ہو گیا memory to memory transfer perform کرنے کے لیے عام طور پہ یہی دو چینلز یوز ہوتے ہیں چینل زیرو اور چینل ون چینل ون سے آپ ان دونوں چینلز کے بیچ میں آپ ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے جب memory to memory data transfer ہو رہا ہے تو دو دو چینلز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہوں گے رادر دین کے ایک چینل یوٹیلائز ہو جب input output to memory data transfer ہو رہا ہے یا وائس ورسا ہو رہا ہے تو عام طور پہ ایک سنگل چینل جو ہے یوٹیلائز ہوتا ہے لیکن میموری ٹو میموری کے لیے دو چینلز یوٹیلائز ہو رہے ہیں اب آپ نے چینل ون کو پروگرام کرنا ہے دوسرا چینل ہے چینل زیرو کو آپ نے پروگرام کیا ہے فار ریڈ سائیکل کیا آپ میموری میں سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اکارڈنگلی پھر آپ کو چینل ون کو پروگرام کرنا پڑے گا فار رائٹ سائیکل اور اسی طرح سے اس کو سیٹ اپ بھی کرنا پڑے گا ایڈریس لوڈ کرنا پڑے گا کاؤنٹ لوڈ کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ اب دیکھتے ہیں کہ یہی کام ہم چینل ون کے لیے کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں اب جو ڈیسٹینیشن اسٹرنگ ہے ڈیسٹینیشن اسٹرنگ ہماری ایس ٹی ون ہے جس طرح سے اوپر ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے اس کا بھی سیگمنٹ ڈریس وہی ہوگا ڈی ایس ہی ہوگا تو ٹیمپ کے اندر ہم نے اس کا سیگمنٹ ڈریس ڈی ایس کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ لوڈ کر لیا لیکن اب اس کا آف سائڈ ڈریس زیرو نہیں ہے اس کا سیٹ ڈریس ہوگا two zero four eight two zero four eight decimal کے اندر ٹو زیرو فور ایٹ کے لحاظ سے آپ کو جو سیگمنٹ کے اندر چینج لانی پڑے گی وہ ہے آف ون ٹوینٹی ایٹ یعنی کہ سیگمنٹ کے اندر اگر ون کی چینج آتی ہے تو انفیکٹ جو ایپسلیوٹ ایڈریس ہے اس کے اندر سکسٹین بائٹس کی چینج آئے گی تو اس طرح سے 2048 زیرو فور ایٹ کو اگر بائی سکسٹین ڈیوائڈ کریں تو 128 بنتا ہے تو 128 آپ کو سیگمنٹ ڈریس کے اندر مزید ایڈ کرنا پڑے گا تو اب آپ کے پاس جو ایڈریس ہے جو ایبسلیوٹ ایڈریس ہے وہ اسٹرنگ ون کا آ جائے گا تو اسی طرح ہم نے سیگمنٹ ڈریس کے اندر 128 ایڈ کر دیا اور ایسا کرنے کے بعد اب یہ آپ کے پاس جو ویلیو ہے یہ 16 بٹ کی ویلیو ہے اس ویلیو کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے انٹو بیس ایڈریس یعنی کہ ٹوینٹی بٹ کی ویلو کے اندر کنورٹ کرنا تو اس کے لیے اس کو رائٹ رادر لیفٹ شفٹ کرنا پڑے گا فور ٹائمس فور ٹائمس آپ لیفٹ شفٹ کریں گے آپ کے پاس ایک ٹوینٹی بٹ کی ویلو آ جائے گی اس ٹوینٹی بٹ ویلو کے جو لوور سکسٹین بٹس ہیں وہ آپ address register D M A کے ایڈریس رجسٹر کے اندر لوڈ کریں گے فار چینل ون تو ان لوور سکسٹین بٹس کو ہم سیو کر لیتے ہیں آئی کے اندر بالکل اسی طرح سے ہی کہ آپ نے ٹیمپ کو ٹیمپ کے ریفرنس کو ٹائپ کاسٹ کیا ایز انسائنڈ انٹ پوائنٹر اور اس طرح سے اب یہ پوائنٹر جو ہے یہ ٹیمپ کے لو ورڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے تو لو ورڈ کی جو ویلو ہے وہ آپ آئی کے اندر اسٹور کر رہے ہیں سملرلی ہم اب اس کو ٹیمپ کو اب اس کو سیو کرنے کے بعد ٹیمپ کو رائٹ شفٹ کر سکتے ہیں سکسٹین جب سکسٹین ٹائمس رائٹ شفٹ کریں گے تو ٹیمپ کے اندر جسٹ کیا بچے گا کے اندر جسٹ ہائر فور بٹس رہ جائیں گے ان ہائر فور بٹس کو ہم نے کس میں لوڈ کرنا ہے لاچ بی میں لوڈ کرنا ہے for channel channel one one کے لیے جو لائچ بی ہے اس کا ایڈریس ہے ایٹی تھری ہیگس تو یہ جو اب ٹیمپ کے لوور بائٹ ہے اسی طرح سے ہم نے ٹیمپ کو ٹائپ کاسٹ کیا as an unsigned character pointer temp کے ریفرنس کو ٹائپ کاسٹ کیا اور اس کی جو ویلیو ہے جو کہ ٹیمپ کا لو بائٹ بنتا ہے وہ آپ نے 83 تھری ہیکس پہ ٹرانسفر کر دیا تو اس طرح سے چینل ون کے لیے جو لیش بی ہے اس کے اندر یہ ہائر فور بٹس لوڈ ہو گئے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر لوور سکسٹین بٹس لوڈ کیے جا رہے ہیں لوور سکسٹین بٹس کہاں لوڈ کیے جا رہے ہیں چینل ون کے ایڈریس رجسٹر میں چینل ون کا جو ایڈریس رجسٹر ہے اس کے پورٹ کا ایڈریس ٹو ہے پورٹ ایٹ بٹ کا ہے اس لیے آپ کو یہ ویلو بریک اپ کر کے سیریلی لوڈ کرنی پڑ رہی ہے پہلے لو بائٹ کو لوڈ کر رہے ہیں ایم پرسینٹ آئی کو آپ نے ٹائپ کاسٹ کیا ہے انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر اور ادھر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ اس کا لو بائٹ ہے اس لو بائٹ کو پہلے ٹرانسفر کیا پھر M percent I plus one کو ٹائپ کاسٹ کیا ہے انسائنڈ کریکٹر پوائنٹر اور ادھر جو اب ویلو پڑی ہوئی ہے وہ ہائی بائٹ ہے اس ہائی بائٹ کو اب آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں پورٹ ٹو کے اوپر تو اس طرح سے جو ایڈریس کے لوور سکسٹین بٹس ہیں وہ آپ نے ایڈریس رجسٹر کے اندر لوڈ کر لیے اب سملرلی آپ کاؤنٹ مائنس ون جو ویلو بنتی ہے وہ آپ لوڈ کریں گے پورٹ تھری کے اوپر کاؤنٹ اس کے اس میں ٹو زیرو فور ایٹ کی اسٹرنگ ہے تو اس لحاظ سے جو کاؤنٹ بنتا ہے وہ ایٹ ہنڈریڈ ہیگز بنتا ہے eight hundred hex minus one آپ کے پاس سیون ایف ایف ہیگز آ جاتا ہے سیون ایف ایف ہیگز کا جو لو بائٹ ہے وہ فرسٹلی آپ نے لوڈ کیا ہے پھر ہائی بائٹ کو لوڈ کیا ہے کاؤنٹ رجسٹر کے اندر یہ سارا کام ہو گیا اب سملرلی آپ کو موڈ رجسٹر کو پروگرام کرنا پڑے گا اب موڈ رجسٹر اس کیس میں وہی ایڈریس ہے بی ہیگز بی ہیگز کے اوپر آپ ایٹی فائیو ویلو لوڈ کر رہے ہیں اب 85 کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو اس کے اندر یہ جو ویلیو بنتی ہے اس کا مطلب بنتا ہے کہ آپ اگین بلاک ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں ایڈریس انکریمنٹ کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں رائٹ سائیکل پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اور چینل ون کو یوز کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا اب آپ کا ڈی ایم میں جو ہے وہ فلی سیٹ اپ ہو گیا ایڈریسز لوڈ ہو گئے ہیں کاؤنٹس لوڈ ہو گئے ہیں موڈ لوڈ ہو گیا اب آپ کو ڈی ایم اے کنٹرولر جو ہے اس کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے انیبل کرنے کے لیے آپ کمانڈ رجسٹر یوز کر رہے ہیں کمانڈ رجسٹر کا ایڈریس ایٹ ہے اس کے اوپر ویلو ون لوڈ کر رہے ہیں جب ون لوڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے میمری ٹو میمری کے لیے اس کو انیبل کیا ہے ایڈریس ہولڈ جو ہے اس کو ڈسیبل کر دیا ہے کنٹرولر جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اور نارمل ایکسیس ہے کمپریسڈ ایکسیس نہیں ہے اور پرائرٹی جو ہے چینلز کی وہ اسٹیٹک ہے روٹیٹنگ پرائرٹی نہیں ہے اور جو میموری ٹرانسفر کی ڈیوریشن ہے وہ لیٹ ہے more over D M A request signal active ہوگا آن ہائی اور D M A acknowledge signal active ہوگا آن لو تو یہ ساری uh, جو ویلیوز ہیں یہ آپ نے کمانڈ رجسٹر کے اندر لوڈ کر دیا کمانڈ رجسٹر بھی لوڈ ہو گیا اب آپ کو چینلز کو انماسک کرنے کی ضرورت ہے تو چینلز کو انماسک کیسے کیا جا رہا ہے آپ یہاں پہ ماس رجسٹر جو ہے وہ ایف ایکس یوز کر رہے ہیں اور ادھر ویلو سی لوڈ کر رہے ہیں سی کا مطلب ہے ون ون زیرو زیرو تو اس سے چینل زیرو اور ون جو ہیں وہ ان ماسک ہو جائیں گے پھر سمپلی ایک ریکویسٹ سینڈ کی جا رہی ہے یہ ہارڈ ویئر کے تھرو ریکویسٹ نہیں آ رہی software simulated request generate کر رہے ہیں ریکویسٹ سینڈ کی جا رہی ہے for channel zero channel zero کے لیے ریکویسٹ سینڈ کی جا رہی ہے تو ریکویسٹ رجسٹر جس کا ایڈریس نائن ہے ادھر فور رائٹ کریں یعنی کہ one zero zero zero zero is the channel number اور ون بتا رہا ہے کہ ریکویسٹ کو سینڈ کیا جا رہا ہے اس طرح سے ریکویسٹ سینڈ ہوگی اور اب ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم ہونا شروع ہو جائے گا اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کو ڈی ایم اے کو سیٹ اپ کرنا پڑ رہا ہے وہی ساری ویلیوز لوڈ کرنی پڑ رہی ہیں لیکن جب آپ memory to memory data transfer perform کر رہے ہیں تو ایک چینل نہیں یوز کیا جا رہا بلکہ دو چینلز یوز کیے جا رہے ہیں ایک ریڈ سائیکل پرفارم کر رہا ہے اور ایک رائٹ سائیکل پرفارم کر رہا ہے کیونکہ جب آپ memory to memory data transfer perform کر رہے ہیں تو آف کورس میموری کو پہلے ریڈ کریں گے اور پھر رائٹ کریں گے ادھر کچھ اور چیزیں میں آپ کو ڈی ایم اے کے بارے میں بتانا چاہوں گا ڈی ایم اے جو ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کر رہا ہے اس کا جو ریٹ ہے اس کی جو تھرو پٹ ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے ایک وہ ڈپینڈنٹ ہے میمری کی اسپیڈ کے اوپر کہ میمری کی کیا اسپیڈ ہے دوسرا بس کی اسپیڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تھرڈلی وہ ڈپینڈنٹ ہے ڈی ایم اے کی اپنی اسپیڈ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بس کی اسپیڈ بہت ہائی ہو ہو سکتا ہے میموری کی اسپیڈ بہت ہائی ہو لیکن ہو سکتا ہے ڈی ایم اے کی اپنی ہی بینڈ وڈ اتنی نہ ہو تو باٹل لیک اس کے ڈی ایم اے بن جاتا ہے جو ارلیئر مائکرو پروسیسز تھے تھے ایکس ٹی جس کو کہتے یا ایٹی ایٹی سکس جس کو کہتے تھے تو ایٹی ایٹی سکس مائکرو پروسیسر جو ہے اس کی جو اپنی اسپیڈ تھی پروسیسر کی وہ صرف four point seven seven megahertz تھی بہت کم ہے آج کل کے اسٹینڈرڈس کے لحاظ سے یہ بہت کم اسپیڈ ہے تو اس زمانے کے اندر اگر آپ memory to memory data transfer perform کرتے تھے یوزنگ دا سی پی یو تو آپ کو زیادہ ٹائم لگتا تھا لیکن اس زمانے کے اندر جو ڈی ایم اے یوز کرتے تھے تو ڈی ایم اے کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کم ٹائم لگتا تھا فیور بس فیور کلاک سائیکلس کنزیوم ہوتی تھیں یوزنگ ڈی ایم اے اور گریٹر کلاک سائیکلس کنزیوم ہوتی تھیں using C P U D M A کے کیس کے اندر بھی جب آپ میموری ٹو میموری ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کر رہے ہیں تو ایک بائٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دو بس سائیکلز ہی لگیں گی سنگل بس سائیکل اس کیس میں نہیں نہیں لگے گی کیونکہ میموری ایک بس سائیکل کے اندر یا تو ریڈ آپریشن پرفارم کرتی ہے یا رائٹ آپریشن پرفارم کرتی ہے تو ایک بائٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی دو بس سائیکلس ریکوائرڈ ہیں تو ڈی ایم اے بھی دو بس سائیکلز یوز کر رہا ہے اور سی پی یو بھی دو بس سائیکلز یوز کر رہا ہے لیکن باٹن ایک کیا چیز بن رہی تھی using the C P U C P U کی اسپیڈ سی پی یو کی اسپیڈ بہت کم تھی on the other hand D M A کی اسپیڈ ہائر تھی اس لیے ڈی ایم اے کے تھرو اس طرح memory to memory data perform memory to memory data transfer perform کرنا فیزیبل تھا جب یہ ہائر مائکرو پروسیسرز آئے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ کافی یعنی کہ میننگ لیس ہو گئی ہے کیونکہ ہائر جو مائکرو پروسیسرز ہیں ان کی اسپیڈ بہت ہائی ہے D M A on the other hand پیچھے رہ گئے ہیں ڈی ایم اے کی باٹل لیک اس کی بینڈ ورتھ بن جاتی ہے تو ڈی ایم اے اتنی ہائی بینڈ ورتھ کے اوپر آپریٹ کرنے والے ڈی ایم اے اویلیبل نہیں ہے جتنی ہائی بینڈ ورتھ کے اوپر maybe microprocessor operate کر سکتا ہے مائکرو پروسیسرز اویلیبل ہیں جو کہ گیگا ہرٹس کی اسپیڈ پہ آپریٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈی ایم اے ایسے اویلیبل نہیں ہیں جو کہ گیگا ہرٹس کی اسپیڈ کے اوپر آپریٹ کر سکتے ہیں تو ہائر جو پی سیز ہیں اس کے لیے یہی زیادہ فیزیبل ہے کہ اگر memory to memory data transfer perform کیا جائے تو وہ یوزنگ مائکرو پروسیسر پرفارم کیا جائے ایٹی ایٹی سکس کے اندر یہ پروگرام رن ہوگا لیکن ہائی مائکرو پروسیسر کے اوپر اگر آپ اس پروگرام کو رن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی خاص افیکٹ نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہائر مائکرو پروسیسرز ہیں اس کے اندر memory to memory data transfer کی فیسلٹی ڈی ایم اے کے تھرو آپ نہیں پرفارم کر سکتے کیونکہ وہ میننگ لیس ہے اس کا کوئی خاص پرپز نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ چیز اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے سرٹن ایسے ڈیوائسز ہوں سرٹن ایسے امبیڈ سسٹمز ہوں جس کے اندر ڈی ایم اے یوز ہو رہا ہو اور ڈی ایم اے کو یوز کرتے ہوئے آپ کو ایٹ انسٹنس ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ memory to memory data transfer perform کریں ابھی تک ہم ڈیوائسیز کو ایکسٹینسولی ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے سرٹن بیسک ڈیوائسز ڈسکس کیے ہیں لیکن آپ کا جو پی سی ہے اس کے اندر صرف یہی ڈیوائسیز نہیں ہوتے بے شمار اور ڈیوائسیز ہیں فار ایگزامپل پاور مینجمنٹ کے لیے ویریس ڈیوائسیز ہیں for example universal serial bus controllers ہیں اور اس طرح سے بے شمار بریجز ہوتی ہیں اسٹیئرنگ ہبز ہوتی ہیں بے شمار ڈیوائسیز ہیں اور ان ڈیوائسیز کو بھی اسی طریقے سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کا بھی ایک انٹرنل آرکیٹیکچر ہے انٹرنل رجسٹرز ہیں ان انٹرنل رجسٹر کے اندر ویریس بیڈس ہیں جو کہ ویریس آپریشنز اور ویریس موڈس اسپیسیفائی کر رہے ہیں اگر ہم سارے ڈیوائسز پروگرام کرنے لگ جائیں تو مے بی ہمارے سارے لیکچرز ختم ہو جائیں لیکن ڈیوائسز سارے پروگرام نہ ہو سکیں لیکن اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے کسی ڈیوائس کو پروگرام کرنے کے لیے تو میرا نہیں خیال آپ کو کوئی ڈفیکلٹی آنی چاہیے کیونکہ اب جو اس کا بیسک کانسیپٹ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ جو ڈیوائس ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کے انٹرنل رجسٹرز کیا ہیں سرٹن کیسز میں آپ کو یہ بھی ڈیوائس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انٹرنل ورکنگ کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے ونس آپ کو انٹرنل رجسٹر میننگ سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ ڈیوائس کو اچھے طریقے سے پروگرام کر سکتے ہیں یہ انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ڈیوائس ڈرائیورز بنانے ہیں تو جب بھی ایک ڈیوائس مارکیٹ میں آتا ہے تو آف کورس اس کا ڈیوائس ڈرائیور بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیوائس ڈرائیور ڈیولپرز ہیں وہ اس انفارمیشن کو یوز کریں گے in order to create a device driver تو جو ڈیوائس ڈرائیور ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کی اس لحاظ سے بڑی امپورٹینس ہے کہ ایک ڈیوائس یوز لیس ہے without the device driver device driver once install ہوگا وہ سروسز پرووائڈ کرے گا فنکشنس پرووائڈ کرے گا to perform input output operation on that device پھر ہی وہ ڈیوائس یوزفلی استعمال ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ جسم ہے اور جو اس کے ڈیوائس ڈرائیور ہیں اور جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کی رو ہے تو جب تک یہ رو نہیں ہوگی تو یہ ڈیوائس جو ہے یہ بالکل یوز لیس ہے اب ہم تھوڑا سا اپنی ڈسکشن جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کرتے ہیں ڈیوائسز سے ہٹ کے ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کچھ ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے آپ کو پتا ہے کہ ویریس فنکشنز ہیں جو میجر فنکشنز ہیں ان میں ایک ڈسک مینجمنٹ اور فائل مینجمنٹ آتے ہیں اور میموری مینجمنٹ آتے ہیں جس طرح ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہے ڈاس اسٹینڈ کرتا ہے for disk operating system disk ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کو کہ بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے امپورٹنس اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کا میجر پارٹ جو ہے وہ ڈسک کو پروگرام کرنے اور ڈسک کو مینج کرنے اور ڈسک کو اسکیجول کرنے میں لگ جاتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کے لیے ڈسک آپریٹنگ سسٹم ڈیولپرس کے لیے رادر ڈسک جو ہے وہ ایک میجر چیلنج ہے تو ہم فائل uh, سسٹمس کی اب ڈسکشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جب ہم فائل سسٹمز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی بھی فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو فرسٹلی ڈسک آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے ہم جن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے فرسٹلی ہم ڈسک آرکیٹیکچر کو ڈسکس کریں گے کہ ڈسک انٹرنلی کس طرح سے ورک کرتی ہے اور ونس آپ کو یہ چیز ساری سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے پروگرامنگ آسپیکٹس بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ڈسکس کریں گے ڈسک پارٹیشننگ کو کہ ڈسک کو کس طرح سے پارٹیشن کیا جا سکتا ہے اور ونس پارٹیشننگ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ فائل سسٹمس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم ویریس فائل سسٹمس کو ڈسکس کریں گے اور ان کو ڈسمبل کریں گے اور ہم انٹرنلی دیکھیں گے کہ فائل سسٹمس کس طرح سے ورک کر رہے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈسک آرکیٹیکچر کے ساتھ ڈسک آرکیٹیکچر یہ ہے کہ ہم بیسکلی ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈسک انٹرنلی کس طرح سے ورک کرتی ہے ڈسک کس چیز کو کہا جاتا ہے میتھمیٹکلی اگر دیکھا جائے تو ڈسک ایک ایسا کوئی ایسی شیپ ہے جو کہ سرکولر ہوتی ہے لیکن سینٹر سے وہ ہالو ہوتی ہے جس طرح سے آپ جو سی ڈی ہوتی ہے کمپیکٹ ڈسک جو ہوتی ہے اس کو امیجن کریں وہ سرکولر ہوتی ہے اور بیچ میں سے ہالو ہوتی ہے اس طرح کی جتنی بھی شیپس ہوں گی وہ ڈسک کہلائیں گی گے آپ نے فلاپی ڈسک کو دیکھا ہوگا یہ بات سن کے کچھ لوگ کہیں گے جی فلوپی ڈسک تو اس طرح کی نہیں ہوتی وہ تو اسکیئر ہوتی ہے لیکن وہ اسکیئر نہیں ہوتی اسکیئر جو ہے اس کی جس کیسنگ ہے اگر اس کیسنگ کو آپ کھولیں تو بیچ میں سے آپ کو وہی سرکولر ڈسک ملے گی اور وہ بیچ میں سے ہالو ہوگی تو اس طرح کی شیپ کو ہی صرف ڈسک کہا جاتا ہے اور سیم کیس اپلائی ہوتا ہے ہارڈ ڈسک کے اوپر جتنی بھی ڈسک ہیں ان تمام کی یہی شیپ ہوگی اس طرح کی شیپ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے فار ڈیسک اس طرح کی جو شیپ uh, ہے یہ انہارنٹلی یوزفل ہے فار رینڈم ایکسیس اگر اس طرح سے ہم کسی ڈیوائس کے اوپر ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں تو اس ڈیوائس کے اندر کسی بھی ڈیٹا پورشن کو رینڈملی ایکسیس کرنا جو ہے وہ بہت ایزی uh, ہوگا آگے ہم چل کے دیکھیں گے کس طرح سے ہم رینڈملی کسی بھی پورشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں آن دا ادر ہینڈ آپ اگر دوسرے ڈیوائسیز کو امیجن کریں جس طرح کے ٹیپ ڈیوائسیز ہیں ٹیپ ڈیوائسیز جو ہیں اس کے اندر رینڈملی کسی بھی ایک پورشن کو ایکسس کرنا پاسبل نہیں ہے اس کے اندر سیکوینشلی چلنا پڑتا ہے اگر آپ نے ٹیب کے اوپر کسی پورشن پہ سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرنا ہے تو آپ کو سیکوینشلی اس ٹیب کو ریوائنڈ کرنا پڑے گا یا فارورڈ کرنا پڑے گا اور اس پورشن پہ جا کے پھر ہی آپ ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈیسک میں یہ پاسبل ہے کہ randomly without much delay یا ود انسگنیفیکینٹ ڈیلے آپ ایک پورشن سے کسی دوسرے پورشن پہ ڈائریکٹلی جا کے وہاں سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ پرفارم کر سکیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹریکس کی اور سیکٹرز کی جو ڈسک ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے امنگ ٹریکس اینڈ سیکٹرز یہ ایک لاجیکل ڈویژن ہوتی ہے فزیکلی اس کے اوپر کوئی اس طرح کی لائنز نہیں لگی ہوتی ہیں کوئی اس کے اندر ڈیمارکیشن اس طرح کی نہیں ہوتی یہ ایک لاجیکل ڈویژن ہے اس کی ڈیٹیل آپ اس ڈائیگرام سے سمجھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ڈسک ہے یہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے سرکولرلی سرکولرلی یہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے انٹو ٹریکس ٹریکس آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح جیسے کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہے اس اسٹیڈیم کے ٹریکس بنے ہوتے ہیں جدھر ویریس ایونٹس ہوتے ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی اس طرح سے ٹریکس ہیں سرکولر ٹریکس ہیں اور اس طرح سے ڈسک کو نمبر آف ٹریکس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا یہ اس کی ریڈیل ڈویژن ہے جو ڈیسک ہے اس کو لانگیٹیوڈنلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے انٹو سیکٹرس آپ سیکٹرز دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک کوئی پیزا ہے اور پیزا کا جو ایک سلائس ہے وہ سلائس کیا ہوتا ہے بیسیکلی اگر پیزا ایک سرکل ہے تو اس کا جو سلائس ہے وہ ایک طرح کا سیکٹر ہوتا ہے تو اسی طرح کی شیپ جو ہے سیکٹر کی بنتی ہے تو یہ ڈسک کی لانگیٹیوڈنل ڈویژن ہے اس طرح سے آپ نے ڈسک کو کئی پورشنس کے اندر ڈیوائڈ کر لیا ہوا ہے آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان پورشنس کو کیا کہتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ایکسس کیا جاتا ہے یہ جو پورشن ہے یہ بیسیکلی ہمارے ایڈریسبل یونٹ ہے کوئی بھی ایڈریسبل یونٹ ہے اس کو ہم بیسیکلی ڈسک کے اوپر تین پیرامیٹرز کی مدد سے ایڈریس کر سکتے ہیں وہ تین پیرامیٹرز کیا ہیں آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ تین پیرامیٹر ہیں ہیڈز سیکٹرز اینڈ ٹریکس ابھی سیکٹرز اور ٹریکس کی ہم نے بات کر لی کہ سیکٹرز اور ٹریکس کیا ہیں سیکٹر جو ہے وہ لانگیٹیوڈنل ڈویژن آف ڈسک ہے ٹریک جو ہے وہ ریڈیل ڈویژن آف ڈسک ہے ہیڈ کیا چیز ہے ہیڈ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ ڈسک کے سرفس پہ سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ لازمی ہوگا ایک اور ٹرم کو ڈسکس کرنا جس کو کہ بلاکس کہا جاتا ہے بلاکس کیا چیز ہے بلاکس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز سیکٹر پر ٹریک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسک کو ہم نے ڈوائڈ کیا ہے into sectors and into tracks تو سیکٹرز اور ٹریکس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پیسز جو آ گئے ہیں وہ بلاکس ہیں اگر ایک ٹریک پورا لیں اس ٹریک کے اوپر جو ایک سیکٹر ہوگا وہ بلاک لائے گا اسی لیے بلاک کو کہا جا رہا ہے سیکٹر پر track this is the smallest addressable unit on disk میں نے لفظ ایڈریسبل کا یوز کیا یعنی کہ جب بھی ایک بلاک کو ایکسس کیا جائے گا تو اس کا ایک سیکٹر نمبر اسپیسیفائی کیا جائے گا ایک ٹریک نمبر اسپیسیفائی کیا جائے گا اور ایک ہیڈ نمبر اسپیسیفائی کیا جائے گا اور ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے فار ایچ بلاک یونیک ہوگا تو اس طرح سے بلاک جو ہے وہ اسمالسٹ ایڈریسبل یونٹ ہے اب یہ اسمالسٹ ایڈریسبل یونٹ ہے یہ اسمالسٹ یونٹ نہیں ہے یعنی کہ بلاک کے اوپر ایک بٹ نہیں اسٹور ہوگا یا پھر مے بی ایک بائٹ نہیں اسٹور ہوگا اس کے اندر نمبر آف بائٹس اسٹور ہو سکتے ہیں ڈاس کے اندر یا ونڈوز کے اندر جو بائی ڈیفالٹ یوز کیا جاتا ہے بلاک کا سائز وہ 512 بائٹس ہے تو 512 بائٹس ایک بلاک کے اوپر اسٹور کیے جا سکتے ہیں ڈسک کے اوپر ہم ایک بلاک کو الگ سے ایڈریس کرنا چاہیں یہ پاسبل نہیں ہے اگر ایڈریس ہوگا تو پورے کا پورا بلاک ایڈریس ہوگا پورے کا پورے 512 بائٹس بائٹس ہوں گے اس چیز کو آپ سلائڈ کی مدد سے بھی بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں یہ وہی سلائڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کو ریڈیلی ڈیوائڈ کیا گیا ہے انٹو ٹریکس اور لانگیٹیوڈ ڈیوائڈ کیا گیا انٹو سیکٹرز اب ان سیکٹرز اور ٹریکس کے بیچ میں جو ڈویژنس بن رہی ہیں اس کی مدد سے نمبر آف بلاکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک بلاک کو شیڈ بھی کیا گیا تو اگر آپ ایک پورا ٹریک کنسیڈر کریں یہ پورے ٹریک کے اوپر ایک سیکٹر ہے اس لحاظ سے یہ کیا کھلا رہا ہے سیکٹر پر ٹریک تو اس کو ہم بلاک کہیں گے اس طرح سے ڈسک کے اوپر نمبر آف بلاکس ہیں اور ہر بلاک کا ایڈریس سیم ہوگا یعنی کہ ہر بلاک کا رادر ایڈریس ڈفرینٹ ہوگا یعنی کہ اس کا بلاک نمبر اور اس کا سیکٹر نمبر اور اس کا ہیڈ نمبر ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے ہر بلاک کے لیے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہوگا ہیڈ ایک ڈیوائس ہے جو کہ ٹو اینڈ فرو موو کر رہا ہے یعنی کہ from outer track to inner track and from inner track to outer track to and fro move کر رہا ہوگا اور جب وہ اس طرح سے ٹو اینڈ فرو موو کر رہا ہے تو وہ اس کی موومنٹ سے کیا چیز چینج ہو رہی ہے ٹریک نمبر چینج ہو رہا ہے اور سملرلی جو ڈسک ہے وہ ڈسک روٹیٹ کرتی جا رہی ہے جب ڈسک روٹیٹ کر رہی ہے تو ڈسک کی روٹیشن سے کیا چیز چینج ہو رہی ہے سیکٹر نمبر چینج ہو رہا ہے اور پھر ڈسک جو ہے یہ ڈبل سائڈڈ ہو سکتی ہے ڈبل سائڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دونوں سائڈس کے اوپر ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے عام طور پہ جس طرح آڈیو کیسٹس ہوتی ہیں آڈیو کیسٹس بھی ڈبل سائڈڈ ہوتی ہیں یعنی کہ دونوں سائڈس کے اوپر ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے ایک سائڈ ختم ہو جائے تو دوسری سائڈ کو ریڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈسک آپ کو کیسٹ کو نکال کے اس کو فلپ کر کے پھر سے انسرٹ کرنا پڑتا ہے لیکن فلاپی ڈسک کے لیے اس طرح سے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ فلاپی ڈسک کے کیس کے اندر دو ہیڈز ہوتے ہیں جب فلاپی ڈسک کو آپ انسرٹ کرتے ہیں تو فلاپی ڈسک پہ سے ریڈ کرنے کے لیے دو ہیڈ یوز کیے جاتے ہیں ایک ہیڈ زیرو کے لائے گا اور ایک ہیڈ ون کے لائے گا اور ہیڈز جو ہیں اس طرح سے ٹو اینڈ فرو موو کریں گے ایک وقت میں ایک ہی ہیڈ انیبل ہوگا تو یا تو آپ سائڈ زیرو سے ریڈ کر سکیں گے یا ایک وقت میں سائڈ ون سے ریڈ کر سکیں گے تو اس طرح سے ہر بلاک کے لیے جو ہیڈ نمبر ہے جو اوپر والی سائڈ ہے اس کے لیے تمام کے لیے ایک ڈفرینٹ ہیڈ یوز ہو رہا ہے نیچے والی جو سائڈ ہے اس کے لیے بالکل ڈفرنٹ ہیڈ یوز ہو رہا ہے اور ود ان دا سائڈ ہر بلاک کے لیے ایک ڈفرینٹ سیکٹر ہے اور ایک ڈفرنٹ ٹریک ہے سیکٹر اور ٹریک کا جو کمبینیشن ہے آن اے سنگل سائڈ وہ ہر بلاک کے لیے یونیک ہوگا اس طرح سے اوور آل پوری ڈسک کے اوپر ہر بلاک کے لیے ہیڈ سیکٹر اینڈ ٹریک کا جو کمبینیشن ہے وہ یونیک ہوگا یہاں پہ ہم ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ہے ڈینسٹی ڈینسٹی بھی ایک امپارٹینٹ پیرامیٹر ہے فار ڈسک یہ ڈینسٹی کیا چیز ہوتی ہے یہ ڈینسٹی آف میگنیٹک میڈیا ہوتی ہے جب ہم ڈینسٹی آف میگنیٹک میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈسک کا سرفیس ہے اس کے اوپر کتنا میگنیٹک میڈیا ریزائڈ کرتا ہے جتنا میگنیٹک میڈیا اس کے اوپر ریزائڈ کرے گا اتنا زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر اسٹور کیا جا سکتا ہے فلاپیز کے کیس کے اندر عام طور پر فلاپیز اویلیبل ہے ایک ڈینسٹی کلاتی ہے ڈبل ڈینسٹی اور ایک ڈینسٹی کلاتی ہے ہائی ڈینسٹی فرق دونوں میں کیا ہے ڈینسٹی آف میگنیٹک میڈیا کا فرق ہے ڈبل ڈینسٹی کے اندر density of magnetic media low ہے ہائی ڈینسٹی کے اندر density of magnetic media high ہے ڈسک کا سائز اتنا ہے سب کچھ اتنا ہے ڈرائیو بھی وہی یوز ہو رہی ہے لیکن سائز اتنا سب کچھ اتنا رکھتے ہوئے ایک ڈسک کے اوپر زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے ایک کے اوپر کم سٹور کیا جا سکتا ہے وجہ ڈینسٹی آف میگنیٹک میڈیا ہے جتنی ہائی ڈینسٹی ہوگی اتنا زیادہ data per unit area disk کے اوپر اسٹور کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹرم بنتی ہے ڈینسٹی تو ایک امپورٹنٹ جو ٹرم ہے ان کیس آف ڈسک وہ ڈینسٹی بھی ہے پھر ایک اور امپورٹنٹ پیرامیٹر جو آ جاتا ہے فار ڈسک وہ ڈسک کا سرفس ایریا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈسک چھوٹی سی ہوگی تو اس کے اوپر ڈیٹا کم سٹور ہوگا اور بڑی ہوتی جائے گی ڈسک تو ڈیٹا زیادہ سٹور ہوتا جائے گا اور بڑی ہوتی جائے گی تو اور زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر سٹور کیا جا سکتا ہے اس طرح سے جو ڈسک کا سائز انکریز کرتے جائیں آپ اس کے اوپر زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں لیکن سائز بہت زیادہ بھی نہیں انکریز کیا جا سکتا سائز بہت زیادہ بھی نہیں انکریز اس لیے نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے سرٹن ریزنز ہیں آنے والی چند سلائڈس کے اندر ہم ان ریزنس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اگر ہم سائز کو ان بریف اگر ہم سائز کو انکریز کرتے جائیں تو اس طرح سے ڈیلیز انکریز ہوتے جائیں گے اسپیڈ جو ہے اس کے اوپر افیکٹ آئے گا پرفارمنس کے اوپر افیکٹ آئے گا تو ہم ایک سرٹن لمٹ تک کہہ لیں کہ مے بی سائز کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے بیاونڈ اگر سائز کو انکریز کریں گے تو جو پرفارمنس ہے وہ کافی لو ہو جائے گی اب یہاں پہ ہم ہارڈ ڈسک ڈسکس کرتے ہیں فلاپی ڈسک کو فلاپی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو جو سرفیس ہوتا ہے ڈسک کا آپ کو فلاپی ڈسک کا کیس کھول کے اس میں سے فلاپی ڈسک نکالیں تو اس کا جو سرفیس ہوگا وہ سافٹ ہوگا جبکہ ہارڈ ڈسک آپ ہارڈ ڈسک کھول کے اس کو نکالیں اور اس کا سرفیس چیک کریں تو اس کا سرفیس جو ہے وہ ہارڈ ہوگا کیونکہ اس کا سرفیس ہارڈ ہے اس لیے اس پہ higher density of magnetic media reside کر سکتی ہے بہت high density of magnetic media reside کر سکتی ہے جس وجہ سے ہارڈ ڈسک کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے اور مور اوور ہارڈ ڈسک کے اندر ایک تو density of magnetic media increase کر کے اس کا سائز جو ہے انکریز کیا جا رہا ہے سیکنڈلی اس کے جو سرفیس ایریا ہے اس کو بھی انکریز کیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اگر جو ایک ہارڈ ڈسک ہے وہ گریٹر کیپیسٹی کی ہے اور جو ایک لیسر کیپیسٹی کی ہے دونوں کا سائز ڈفرینٹ ہے لیکن سرفیس ایریا کو کس طرح سے انکریز کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو نمبر آف پلیٹرز ہیں ان کو انکریز کیا جا رہا ہے آنے والی سلائڈ کے اندر آپ کو یہ چیز بھی کلیئر ہو جاتی ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف پلیٹرز ہیں یہ پلیٹرز جو ہیں ایک کامن اسپنڈل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ اسپنڈل جو ہے ایک ہائی اسپیڈ موٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہے جب یہ اسپنڈل روٹیٹ کرتا ہے تو سارے کے سارے پلیٹرز روٹیٹ کرتے ہیں تمام پلیٹرز جو ہیں وہ اسی طرح سے ریڈیلی ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں انٹو ٹریکس اور لانگیٹیوڈ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں انٹو سیکٹرز پلیٹرز جو ہیں یہ ڈبل سائڈڈ ہیں ان کی دونوں سائڈس کے اوپر ڈیٹا ریزائڈ کر سکتا ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈز ہیں یہ ہیڈ جو ہیں ہر سائڈ کے لیے دو ہیڈ یوز ہو رہے ہیں اور یہ ہیڈ بھی ٹو اینڈ فرو موو کر سکتے ہیں from outer track to in track یہ ہیڈ اٹیچڈ ہے ایک ایکچویٹر کے ساتھ ان ایکچویٹر کی اس ایکچویٹر کی موومنٹ سے ہی یہ بیسکلی کہہ لیں کہ ایک موٹر ہے ایک اسٹیپر موٹر ہے اور اس موٹر کی موومنٹ سے ہی یہ سارے ہیڈس موو uh, کریں گے اور جب آپ ادھر نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایکچویٹر ایک ہی ہے تو جب ہیڈز موو کریں گے تو سارے کے سارے ہیڈز موو کریں گے اب کیونکہ سارے کے سارے ہیڈز موو کر رہے ہیں تو تمام پلیٹرز کے اوپر جو ٹریک نمبر ہے وہ چینج ہو رہا ہے یہاں پہ ایک اور ٹرم کو ایکسپلین کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہ ٹرم کہلاتی ہے سائلینڈر کی سائلینڈر جو ہے یہ ٹرم یوز ہوگی in case of hard disk only floppy disk کے اندر ہم ٹرم یوز کر رہے تھے ٹریک ٹریک کی ٹرم ریپلیس ہو جاتی ہے بائی سلینڈر اب دیکھتے ہیں کہ یہ سائلینڈر کیا چیز ہے cylinder is a collection of corresponding tracks آپ نے دیکھا تھا کہ ہارڈ ڈسک کے کیس کے اندر نمبر آف پلیٹرز ہیں ہر پلیٹر کے اوپر ٹریکس بنے ہوئے ہیں اب سے سے پلیٹر ون ہے پلیٹر ون کے اوپر جو ٹریک ٹوینٹی ہے اور اسی طرح سے پلیٹر ٹو کے اوپر جو ٹریک ٹوینٹی ہے اسی طرح پلیٹر تھری کے اوپر جو ٹریک ٹوینٹی ہے ان تینوں ٹریکس کا جو کلیکشن ہوگی وہ سلینڈر کلائے گی سلینڈر کی ٹرم کیوں یوز کی جا رہی ہے آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جو ہیڈس موو کر رہے ہیں تو سارے کے سارے ہیڈس جو ہے سیملٹینیسلی موو کر رہے ہیں اور آن دا سیم ٹریک ہے on the same corresponding track ہے تو کیونکہ جب ہیڈس کو آپ نے موو کرنا ہے ہیڈس کو موو کر کے ٹریکس پہ لے کے جانا ہے تمام پلیٹرس کے جو ہیڈز ہوں گے وہ سیم ٹریک کے اوپر ہوں گے تو رادر دین کہ ہم ٹرم ٹریک یوز کریں ہم ساروں کے لیے ٹرم سیلنڈر کی یوز کرتے ہیں کلیکٹیولی ٹرم ایک یوز کر رہے ہیں سیلنڈر کی تو یہ سیلنڈر کی ٹرم جو ہے آپ دیکھیں جو شیپ بن جاتی ہے اگر اس کو ورچولی ڈرا کریں ایک ڈاٹڈ لائن کی مدد سے تو وہ ایک سلینڈریکل شیپ بن جاتی ہے تو یہ سیلنڈر کی ٹرم یوز ہوگی in place of tracks in case of hard disk جب بھی ہارڈ ڈسک کے اندر کسی ایک بلاک کا ایڈریس اسپیسیفائی کیا جائے گا وہ اسپیسیفائی کیا جائے گا in terms of cylinders heads and sectors آپ ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر نمبر آف سلنڈرز ہیں آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک کے اندر نمبر آف ہیڈز ہیں نمبر آف سلینڈرز بھی ہیں نمبر آف ہیڈز بھی ہیں اور نمبر آف سیکٹرز بھی ہیں فلاپی ڈسک کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ فلاپی ڈسک کے کیس میں صرف دو ہیڈ ہوں گے ہیڈ زیرو اور ہیڈ ون جبکہ in case of hard disk cylinders جو ہیں وہ مور دین ٹو ہو سکتے ہیں اور ہائر بھی ہو سکتے ہیں آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بھی ڈسک ہو چاہے فلاپی ڈسک ہو چاہے ہارڈ ڈسک ہو اس سے ایسوسیٹیڈ سرٹن ڈیلیز ہیں جب آپ ڈسک کو ایکسس کر رہے ہیں ڈسک کے اوپر کسی بلاک کو ایکسس کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ ڈیلے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ سرٹن ڈیلیز کیا ہیں ان میں سے ایک ڈیلے جو ہے روٹیشنل ڈیلے ہے روٹیشن ڈیلے آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں روٹیشن ڈیلے کیا ہے while accessing block the time required by the disk to rotate to the specified sector is called delay یعنی کہ جب ڈسک روٹیٹ کر رہی ہے ڈسک کی روٹیشن کے دوران آپ ایک بلاک سے کسی دوسرے بلاک کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں دوسرا بلاک کسی اور سیکٹر کے اندر سچویٹڈ ہے تو ڈسک کو روٹیٹ کر کے اس سیکٹر تک ریچ کرنا پڑے گا ڈسک کو روٹیٹ کر کے اس سیکٹر تک ریچ کرنے کے لیے جو ڈیلے انوالوڈ ہوتا ہے وہ ڈیلے روٹیشنل ڈیلے کہلاتا ہے اسی طرح سے ایک اور ڈیلے بھی انوالوڈ ہے اس ڈیلے کو کہا جاتا ہے سیک ٹائم یہ سیک ٹائم کس کی ریسپیکٹ سے یہ ہیڈ کی موومنٹ کے ریسپیکٹ سے بیسکلی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک کے اندر دو قسم کی یا کوئی بھی ڈسک ہو اس کے اندر دو قسم کی موومنٹس ہو رہی ہیں ایک تو ڈسک کی روٹیشن ہو رہی ہے اور سیکنڈ جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ ہیڈ کی موومنٹ ہو رہی ہے تو سیک ٹائم کس کی موومنٹ کے اگینسٹ uh, ڈیلے ہے وہ ہیڈ کی موومنٹ کے اگینسٹ جو ڈیلے آتا ہے وہ سیک ٹائم ہے اس کو بھی آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں while accessing a selected block time required by the head to reach the particular track یا cylinder is called seek time تو in in case of floppy disk آپ uh, اگر کسی ٹریک کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں یا in case of hard disk کسی سلینڈر کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہیڈ کو موو کرنا پڑے گا آپ کو بتایا تھا کہ ہیڈ موو کر رہا ہے to and fro outermost track سے انر موسٹ ٹریک کے بیچ میں موو کر رہا ہوگا تو کسی بھی پرٹیکولر ٹریک پہ آپ نے کسی بھی پرٹیکولر ٹریک کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے آپ ایک بلاک کو ریڈ کر رہے تھے اب نیکسٹ جس بلاک کو ریڈ کرنا ہے وہ کسی اور ٹریک کے اندر لائے کرتا ہے تو ہیڈ کو موو کرنا پڑے گا تو ہیڈ کی موشن کے لیے جو ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ سیک ٹائم کہلاتا ہے پھر دونوں کو اکٹھا کر لیں سیک ٹائم اور روٹیشنل ڈیلے ڈیلے کو اور بھی کچھ ہڈن ڈیلیز انوالوڈ ہوتے ہیں سارے ڈیلیز کو اگر اکٹھا کر لیں تو اس ایکومولیٹو ڈیلے کو کیا کہتے ہیں اس ایکومولیٹو ڈیلے کو کہا جاتا ہے ایکسس ٹائم اس کو بھی آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں accumulative time that is required to access the selected block is called access time اور ایکسس ٹائم کے اندر ہر قسم کا ڈیلے شامل ہے روٹیشنل ڈیلے سیک ٹائم اور سرٹن ہٹ اینڈ ڈیلیز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایکسس ٹائم کا پارٹ بن رہے ہیں یہاں پہ ہم کچھ ہیڈ کے بارے میں بھی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے ہیڈ ایک الیکٹریکل ڈیوائس ہے بڑا سمپل ڈیوائس ہے یہ کس کی طرح ہوتا ہے یہ ایک کوئل کی طرح ہوتا ہے الیکٹریکل کوئل کی طرح ہوتا ہے آپ نے فزکس کی کلاسز کے اندر پڑھا ہوگا کہ اگر آپ ایک کوئل کو ایک میگنیٹک فیلڈ کے تھرو گزاریں تو اس کوئل کے اندر الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوگی اگر موشن پروڈیوس کر رہے ہیں آپ تو موشن کو اپوز کرنے کے لیے کوئل کے اندر الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوگی یہ پرنسپل آف ڈینمو بھی کہلاتا ہے اسی پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے ڈسک کے کیس کے اندر کہ ہیڈ جب ہے جب وہ ہیڈ uh, کے تھرو آپ ڈسک کو جب رن کر رہے ہیں ڈسک جو ہے وہ ایک طرح کا میگنیٹک میڈیا ہے کہیں سے وہ میگنیٹائزڈ ہے کہیں سے وہ ڈی میگنیٹائزڈ ہے اب جب وہ میگنیٹک میڈیا اس کوئل کے تھرو گزرے گا تو جو کوئل ہے وہ ایک طرح سے ایک میگنیٹک فیلڈ کے تھرو گزرے گی اب اگر کوئی magnetic portion of the disk head کے تھرو گزرتا ہے تو اس کے اگینسٹ اس موشن کو اپوز کرنے کے لیے کوئل کے اندر یا ہیڈ کے اندر ایک الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس ہوگا in case electric current produce ہوتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے لاجک ون ریڈ کیا ہے ان کیس کوئی الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس نہیں ہوتا اس کا مطلب ایسا پورشن نیچے سے گزرا ہے جو کہ ڈی میگنیٹائز ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ لاجک زیرو ریڈ کیا گیا اس طرح سے ڈسک پہ سے زیروز اور ونس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے ڈسک کے اوپر زیروز اور ونس اسٹور کس طرح کیے گئے ہیں ڈسک ایک میکنیٹک میڈیا ہے اس کو کہیں سے میگنیٹائز کر دیا ہے کہیں سے ڈی میگنیٹائز کر دیا ہے جہاں سے میگنیٹائز کیا ہے وہاں پہ ون اسٹورڈ ہے جہاں پہ ڈی میگنیٹائزڈ ہے وہاں پہ زیرو اسٹورڈ ہے تو اس طرح سے میگنیٹک ڈسک کو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے اور ہیڈ کو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا کو اس میں سے ریڈ رائٹ پرفارم کرنے کے لیے یہاں پہ کوشچن آتا ہے ہیڈ کی پوزیشن کا کہ ہیڈ کہاں پہ پوزیشن ہونا چاہیے in order to read from the magnetic disk magnetic disk ہم ڈسکس کر چکے ہیں دو قسم کی ہم نے میگنیٹک ڈسک ڈسکس کی ہیں ایک فلاپی ڈسک اور دوسری hard disk in case of floppy disk جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈسک سرفیس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے سرفیس کو اس لیے ٹچ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہیڈ جو ہے جب میگنیٹک فیلڈ میں سے گزرے گا تو تبھی اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہوگی اس لیے لازمی ہے کہ وہ سرفس کو ٹچ کر رہا ہو سیکنڈلی جو فلاپی ڈسک ہے وہ جب روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے بہت لو اسپیڈ کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے few hundred R P Ms کی اسپیڈ کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اور اس کا سرفیس بھی سافٹ ہوتا ہے تو اگر وہ ہیڈ کو ٹچ بھی کرے تو ہیڈ کو کسی قسم کا ڈیمیج پہنچنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے خاص خطرہ نہیں ہے اگر بیچ میں کوئی ڈسٹ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جو کہ ہیڈ کو ڈیمیج کر سکے لیکن ہارڈ ڈسک کے کیس کے اندر یہ جو کانسیپٹ uh, ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے ہارڈ ڈسک کے کیس کے اندر کیونکہ ہارڈ ڈسک بہت ہائی اسپیڈ کے اوپر روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے آج کل جو ہارڈ ڈسک میں بھی اویلیبل ہیں ninety six hundred R P M کی اسپیڈ کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے جب اتنی ہائی اسپیڈ کے ساتھ ہارڈ ڈسک روٹیٹ کر رہی ہے تو ہیڈ جو ہے وہ سرفیس کو ٹچ نہیں کر سکتا اگر ٹچ کرے گا ہیڈ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے ڈسک کا سرفیس بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈسک سے کچھ ڈسٹینس کے اوپر ہوتا ہے فیو مائکرونس کے ڈسٹینس کے اوپر ہوتا ہے فیو مائکرونس کا ڈسٹینس جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈسٹ پارٹیکل کی جو ورتھ ہے اس سے بھی کم ہے بہت ہی کم ڈسٹینس ہوتا ہے لیکن ایگزیکٹلی exactly ہیڈ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا اس کے لیے بہت جو ڈسک سرفیس ہے وہ بہت ویل well الائنڈ ہونا چاہیے بہت پلین ہونا چاہیے بہت ویل well الائنڈ ہونا چاہیے اس کے اندر کسی قسم کا خم نہیں ہونا چاہیے کوئی بمپس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہیڈ جو ہے وہ ڈسک سرفیس کے ساتھ ٹچ کرے گا اور ڈیمیج کاز کرے گا اس لیے ہارڈ ڈسک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈسٹ سے بچا کے رکھا جائے اگر اس کے اندر ڈسٹ پڑ جاتی ہے تو وہ ڈسٹ جو ہے ہیڈ اور سرفیس کے بیچ میں آئے گی اور ہیڈ کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے اور ڈسک کے سرفیس کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے اور موسٹلی جو بیڈ سیکٹرز وغیرہ آتے ہیں وہ اسی طرح کے فزیکل ڈیمیج کی وجہ سے آتے ہیں مور اوور کیونکہ یہ فلاپی ڈسک ہو چاہے ہارڈ ڈسک ہو یہ میکنیٹک میڈیا کی بنی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے آپ میگنیٹ لیں میگنیٹ کو جا کے آپ دھوپ میں رکھ دیں یا میگنیٹ کو آپ جا کے ہیٹ میں رکھ دیں تو میگنیٹ جو ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا اس کی میگنیٹک پاور کم ہو جائے گی تو اس لیے فلاپی ڈسک کو آپ ہیٹ سے ایکسپوز نہیں کر سکتے ہارڈ ڈسک کو آپ ہیٹ سے ایکسپوز نہیں کر سکتے اور ایکسٹریم سے تو کر ہی نہیں سکتے اگر ایسا کریں گے تو آف کورس ڈیٹا لوز ہونے کا چانس ہے مور اوور ریڈیشنس سے نہیں ایکسپوز کر سکتے ریڈیشن سے ایکسپوز کریں گے تب بھی ڈیٹا لوز ہونے کا چانس ہے اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ڈسک ہے کیونکہ میگنیٹک میڈیا کی بنی ہوئی ہے تو آ, اگر اس کو ایکسپوز کیا جائے ٹو میگنیٹک فیلڈ یا ٹو الیکٹرک فیلڈ تو چانسز ہیں کہ جہاں سے وہ ڈسک میگنیٹائز ہوئی ہوئی ہے وہاں سے ڈی میگنیٹائز ہو جائے یا جہاں پہ ڈی میگنیٹائزڈ ہے وہاں سے وہ میگنیٹائز ہو جائے تو اس طرح سے ڈیٹا انٹیگریٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ بھی ایکسپوز نہ کیا جائے یہ میجر پریکاشنز ہیں جو کہ آپ کو لینی چاہیے یوزنگ میگنیٹک ڈیسکس آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے بیسک آرکیٹیکچر ڈسک کا کہ ڈسک جو ہے وہ کس طرح سے ڈیوائڈیڈ ہے لاجیکلی ڈیوائڈیڈ ہے انٹو بلاکس وہ فرسٹلی ٹریکس uh, کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے پھر سیکٹرز کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے اور سیکٹر پر ٹریک کو ہم بلاک کہہ رہے ہیں پھر اگر ڈبل سائڈڈ ڈسک ہے تو دو ہیڈز یوز ہو رہے ہیں ایک ہیڈ زیرو ہے اور ایک ہیڈ ون ہے جو کہ یوز کیا جائے گا uh, ہر سائڈ کو ریڈ کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ ہیڈ ہوگا مزید سرفس ایریا اور ڈینسٹی آف میگنیٹک میڈیا کو انکریز کر کے آپ ہارڈ ڈسک بنائی گئی ہے ہارڈ ڈسک کی مدد سے ہارڈ ڈسک کا ایڈوانٹیج کیا ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہائر اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر اسٹور کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈینسٹی آف میگنیٹک میڈیا اس کے اندر ہائی ہے اور سرفیس ایریا کو بھی نمبر آف پلاٹرز انکریز کر کے انکریز کیا گیا پھر کیونکہ پلاٹرز انکریز کر لیے گئے ہیں تو اس لیے آپ کو زیادہ ہیڈس چاہیے ہر پلیٹر پہ سے ہر پلیٹر پہ سے ریڈ رائٹ کرنے کے لیے دو ہیڈس چاہیے ہوں گے مور اوور اس کے اندر جو ٹرم ٹریک کی ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے بائی سلینڈر سلینڈر کیا ہے کارسپونڈنگ ٹریکس کی کلیکشن ہے اگر کارسپونڈنگ ٹریک کی ہم کلیکشن کو دیکھیں تو وہ ایک طرح سے سلینڈر ہی بن جاتا ہے پھر ہم نے کچھ پریکاشنس ڈسکس کی ہیں کہ ان پریکاشنس کو آپ نے لینا ہے جب بھی میگنیٹک ڈسک کے ساتھ ڈیل کریں ڈسٹ سے اس کو بچانا ہے اور magnetic field electric field heat وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اس کو بچا کے رکھ رہے ہیں ہم اپنا لیکچر اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ڈسک پہ سے آپ فزیکلی بلاکس کو کیسے ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں پروگرامیٹیکلی اور اس کے کیا ڈفرینٹ میتھڈز اویلیبل ہیں اور ان کے اندر کیا لمیٹیشنز ہیں اور کس وجہ سے لمیٹیشنز ہیں آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ